Present environment get ready for a healthy activity friendly atmosphere ہیلڈس ٹینڈلس output poor surroundings challenges of takes world melt glacier global warming is increasing بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خوش ہوں گے اور خوشگوار زندگی گزار رہے ہوں گے آج میں آپ کو انوائرمنٹل سائیکالوجی کے اکتیسویں لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں and as let me give you brief review of we discuss in last lecture you know this is very very important so that we could build up logical sequence from the last lecture to to we are going discuss currently ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر کے اندر کلچر کے اوپر ایک سیر حاصل بحث کی مقصد یہ تھا کہ ہم کلچر کے بارے میں سمجھ سکیں اور یہ دیکھ سکیں کہ کلچر کا ہماری زندگی کے اندر کیا رول ہوتا ہے ہم نے کلچر کو ڈیفائن کرتے وقت تین امپورٹنٹ ڈیفائننگ پوائنٹس کو ڈسکس کیا اور یہ پوائنٹس ہیں نمبر ون کہ کلچر کے اندر کوئی نہ کوئی کسٹمس ہوتے ہیں جو سب لوگ پرفارم کرتے ہیں اور کسٹمس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے بہیویئر پیٹرنس جو ایکسپیکٹ کرتا ہے ایک کلچر اس کے ان لوگوں سے جو اس کلچر کا پارٹ بنتے ہیں دراصل کلچرل فورسز کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر ریوارڈ اور پنشمنٹ کا بھی ایک سلسلہ جاری رہتا ہے کیونکہ جب ہم اپنے کلچر کے اندر ایڈجسٹ کرتے ہیں تو ہم میکسیمم ایسے بہیویئر پیٹرن پرفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ہم اس کلچر کے اندر ایڈجسٹ ہو سکیں نہ کہ ہم اس کلچر کے اندر ایلین ہو جائیں مثال کے طور پر باہر سے ویسٹرن کنٹری سے جب کوئی لوگ پاکستان آتے ہیں تو آپ ان کو امیڈیٹلی دیکھ کر پہچان سکتے ہیں گو کہ وہ ہمارے کلچر کا پارٹ نہیں ہے لیکن ہم ان کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں because those people are strangers to our own culture how if the local people start behaving like the people abroad then our cultural forces the cultural mill would definitely feel intense ٹوڈ سچ پیپل کلچر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دوسرا امپورٹنٹ ایسپیکٹ uh, ہے ویلو سسٹم اور تیسرا امپورٹنٹ پارٹ ہے لوگوں کا بلیف پیٹرن اسٹوڈینٹس جب مختلف لوگ ایک خاص بلیف سسٹم کے اندر اپنے آپ کو ایسیمولیٹ کر لیتے ہیں اور ان کا جو کلیکٹو بہیویئر پیٹرن ہے اس بلیف سسٹم میں سے نکلتا ہے تو دیٹ مینس کہ یہ لوگ اس کلچر کا ایک امپورٹنٹ پارٹ بن جائیں گے اور جو ویلیو سسٹم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی کاموں کو کن ویلیوز کے زیر اثر پرفارم کرتے ہیں value means the culturally acceptable behaviour patterns یہاں پر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کلچر ایک اتنی پاورفل فورس ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی رہتی ہے کیونکہ اگر کلچرس چینج نہ ہو تو کلچرس اسٹیگنٹ ہو جائیں گے اور ان کے اندر ڈیولپمنٹ یا ماڈرنائزیشن نہیں ہو سکے گی اور وقت کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں مثال کے طور پر اگر آپ انوائرمنٹ کی بات کریں تو ہماری انوائرمنٹ کے اندر اتنی زیادہ چینجز آنا شروع ہو گئی ہیں جو نتیجہ ہے شاید انڈسٹریلائزیشن کا جس کی وجہ سے ہمارے کلچر کے اندر بھی چینج آنا شروع ہو گئی ہے انفارمیشن ایکسپلوژن کی ایج میں سے ہم لوگ گزر رہے ہیں جس کا مطلب ہے کہ ہم انٹرنیٹ کے ذریعے اور دوسرے کمیونیکیشن کے ذرائع کے تھرو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنے زیادہ کنیکٹڈ ہیں کہ اب ہم پاکستان میں وہی انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں جو کسی ایک ویسٹرن کنٹری کے اندر لوگوں کے پاس ہے and these days it is very easy for people from different sides of the globes to interact with each other and learn from each other ہم نے ڈسکس کیا کہ کلچر ایوالو ہوتا ہے دو پروسیس کے ذریعے number one is enculturation number two is acculturation acculturation کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو اپنے کلچر کے بارے میں سکھاتے ہیں اور اس کے کچھ فارمل ذرائع ہوتے ہیں اور کچھ انفارمل ذرائع ہوتے ہیں جب ہم فارمل ذرائع کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر پیرنٹس کا رول ٹیچرس کا رول بہت امپورٹنٹ ہے اور جب ہم انفارمل ذرائع کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر میڈیا کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ فارمل اور انفارمل ذرائع ہماری نئی جنریشن کو ہمارے کلچر کے بارے میں سکھاتے ہیں لیکن انکلچریشن کا پروسیس جو ہے یہ اس وقت زیادہ ایوالو ہوتا ہے یا ڈائنامک ہو جاتا ہے جب اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک کلچریشن کا پروسیس بھی چلتا رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسی پازیٹیو ویلیوز جو ہم دوسرے کلچر سے سیکھ سکتے ہیں ان کو اسیمولیٹ کریں لیکن زیادہ تر اوقات اس طرح سے نہیں ہوتا کہ ہم صرف پازیٹیو ویلوز سیکھیں بلکہ ہم نیگیٹو ویلیوز بھی دوسرے کلچر سے سیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہماری زندگی میں چینجز آ رہے ہیں تھرو دا ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس وہ جو نئے نئے گیجٹس ہماری زندگی کے اندر آ رہے ہیں ان کی وجہ سے بھی ہماری زندگی کے اندر بہت زیادہ چینجز ہو رہی ہیں مثال کے طور پر کمپیوٹرس نے ہماری زندگی کو ٹوٹلی totally چینج کر کے رکھ دیا ہے آج کے لیکچر میں اسٹوڈینٹس ہم نے یہ ڈسکس کرنا تھا کہ وہ کون سی پاورفل فورسز ہیں جو کلچر کو سب سے زیادہ امپیکٹ کرتی ہیں اور ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پاپولیشن ایک ایسا فیکٹر ہے جو کلچر کو بہت زبردست طریقے سے امپیکٹ کرتا ہے کیونکہ ہم ایک پاپولیشن ایکسپلوژن میں سے گزر رہے ہیں اور خاص طور پہ جو لیس ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یہاں پر پاپولیشن گروتھ ریٹ بہت زیادہ ہے کیونکہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر بعض ممالک ایسے بھی ہیں جہاں پر population growth rate actually deficit کے اندر جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ویسٹرن کنٹریز نے ویلکم کرنا شروع کیا ہے مختلف ایسٹرن کنٹریز کے لوگوں کو through different immigration and naturalisation systems students culture uh, جو ہے وہ کس طرح سے ایوالو کرتا ہے دس از ویری امپورٹینٹ لیکن یہاں پر جو فورسز کلچر کو امپیکٹ کر رہی ہیں ان کا امپیکٹ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور آج کا ٹاپک ہمارا پاپولیشن کے اوپر ہے کیونکہ پاپولیشن ایک ایسی فورس ہے جو کلچر کو بہت پاورفلی امپیکٹ کرتی ہے لیکن آج کے لیکچر کے آغاز پہ میں آ, کیونکہ ہم کلچر کے ڈیولپ کرنے کی بات کر رہے ہیں اور کلچر کے ایوالو ہونے کی بات کر رہے ہیں اور کلچر کو ہم ایک ایسے سسٹم کے تحت دیکھ رہے ہیں جو رسپونڈ کرتا ہے ارد گرد کی ڈیولپمنٹس کو تو شاید ہمارے لیے بہتر ہوگا کہ ہم کسی ایسے کلچر کو دیکھ سکیں جس نے اپنے آپ کو بالکل پرانے زمانے کے حساب سے پرزرو کیا ہوا ہے کیا آپ کے ذہن میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو آج کل کے ماڈرن دور کے اندر بھی شاید اٹھارہویں یا ستارہویں صدی کے حساب سے زندگی گزار رہے ہوں کیا یہ پاسبل ہے of course nothing is impossible کیا آپ جاننا چاہیں گے ایسے لوگوں کے بارے میں جو ابھی تک اپنی زندگی ستارویں یا اٹھارہویں سینچری کے حساب سے گزار رہے ہیں جنہوں نے ماڈرنائزیشن کے کسی بھی ٹول کو کسی بھی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور اپنے کلچر کو بالکل اس طرح سے پرزرو کیا ہوا ہے جیسا کہ وہ آج سے دو تین سو سال پہلے رہتے ہوں گے اسٹوڈینٹس اس کے لیے میں آج آپ کے پاس لایا ہوں چند تصاویر ایک ایسے ہی کلچر کے بارے میں یہ کلچر کہلاتا ہے آمش لوگوں کا culture Amish means A M I S H Amish people in America mostly come from the farm land of Pennsylvania Dutch country آئیے میں آپ کو ان کی چند تصاویر دکھاتا ہوں آپ تصاویر میں دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ شاید آپ سوچ سکتے ہوں کہ یہ کسی بہت پرانے زمانے کے بارے میں فلم بنائی گئی ہے جہاں پر ابھی تک بالکل پرانے رسم و رواج اور پرانے طریقوں سے زندگی گزاری جا رہی ہے لوگ زراعت کے ساتھ منسلک ہیں اور آپ کو ان تصاویر میں کوئی بھی ماڈرن گیجٹ نظر نہیں آ رہا ہوگا یہ لوگ آمش لوگ ہیں جو پینسلوینیا کے ڈچ کنٹری کے اندر فارم لینڈس کے اندر رہتے ہیں they belong to Mennonite and Brethren church groups that is their religion these people trace their heritage back hundred of years despite all the time that has and the many changes that have taken place in society They still live and work much as their ancestors. They have refused to accept any changes, any modern gadgets to be accommodated into their lifestyle, because what they love is their own culture that they would like to preserve. They believe worldliness can keep them from being close to God and can introduce influences that could be destructive to their communities and to their way of life. Now, what is way of life? Way of life is the culture of this particular community and what is the culture of this particular community this means belief values and customs they do not want to see any changes in their belief values and customs کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اگر اس قسم کی چینجز ان کے کلچر کے اندر آئیں تو اس کی وجہ سے ان کا کلچر ڈیٹیریریٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور وہ خدا سے اتنے قریب نہیں رہیں گے جتنے وہ آج کل ہیں اپنے آپ کو پرزرو کرنے کے بعد They do not permit the use of tractors in their fields. They do not own or operate automobiles. You don't see any cars or any modern vehicle that could be used for transportation system. They are using the same old horses and the carts. They do not use electricity. Now that could be a very strange thing for you, because electricity is uh, such a useful facility that we have. جس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کو اندھیرے سے روشنی کے اندر لے کے آ سکتے ہیں اور اپنی زندگی کے بے شمار کام الیکٹریسٹی سے کر سکتے ہیں but these people refuse to accept electricity the plain cloth style which has earn them the name plain people ان کے کپڑوں کا اسٹائل بالکل وہی ہے جو سینکڑوں سال پہلے تھا اور انہوں نے کوئی نئے ڈیزائنز uh, یا نئے فیشنس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش نہیں کی rather they discourage all these things they believe that they're from the rest of society see what they want what is the most dear thing to then community کو کسی طرح سے پرانے زمانے کے حساب سے پرزرو کر کے رکھیں اور uh, اس کے اندر کوئی بھی چینجز نہ آنے دیں یہ اسٹوڈینٹس آمش لوگ تھے کیا آپ ان کو دیکھ کر حیران ہوئے ہیں کیا آپ ان کے بارے میں مزید جاننا چاہیں گے اگر آپ انٹرنیٹ پر جا کر کسی بھی سرچ انجن کے اوپر آمش لکھیں گے تو آپ کو ان کے لائف اسٹائل کے بارے میں بہت زیادہ انفارمیشن ملے گی and the more you learn about these people the more you will be surprise اور اگر آپ کا کبھی امیرکا جانے کا اتفاق ہو you can visit this community اور آپ وہاں پر جا کر کچھ ٹائم گزار سکتے ہیں اور آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنا کلچر کس طرح سے پرزرو کیا ہوا ہے اگر آپ کو یہ موقع ملے تو شاید آپ کو یہ پتا چلے کہ کلچر کتنی زیادہ پاورفل فورس ہے اور کتنا زیادہ وہ ہمیں امپیکٹ کرتا ہے اسٹوڈینٹس یہ تھا ایک ایسا کلچر جس نے چینج سے ریفیوز کر دیا اور یہ اپنے آپ کو پرزرو کر رہے ہیں لیکن 99% nine percent of the times in the entire world the culture is constantly changing اور اس کے پیچھے جو بہت پاورفل فورس ہے that is the force of population we are a population explosion تو آج ہم یہ بات ڈسکس کرتے ہیں کہ پاپولیشن پاکستان کے کلچر کو کس طرح سے امپیکٹ کرتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم پاکستان کی پاپولیشن کے بارے میں جان لیں کہ پاپولیشن کس طرح سے ایکسپینڈ کر رہی ہے اور اس کے اندر کس کس قسم کے امپورٹنٹ ٹرینڈس ہیں اور مختلف پاپولیشن سیگمنٹس پاکٹس جو ہیں وہ پاکستان کے اندر کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں پاکستان کی پاپولیشن سے پہلے ایک چھوٹی سی بیس لائن بنا لیتے ہیں کہ ورلڈ پاپولیشن کا اس وقت کیا صورت حال ہے تو آئیے میں آپ کو ورلڈ پاپولیشن کے جو ماڈرن ٹرینڈس ہیں ان کے بارے میں کچھ چیزیں بتاتا چلوں current trends in world population دو ہزار تیس تک دنیا کی پاپولیشن ہو جائے گی دس بلین اور اکیسویں صدی کے اینڈ پر دنیا کی پاپولیشن ہوگی تقریباً تیس billion population in sub Saharan Africa in the Himalayan regions of Asia have exceeded the the immediate capacity of area to sustain life یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر پاپولیشن اتنی زیادہ ایکسپینڈ ہوئی ہے کہ وہ علاقے جو ہیں اب اس سے زیادہ لوگوں کو سسٹین نہیں کر سکتے بالکل اس طرح ہے جس طرح آپ مووی دیکھنے کے لیے جائیں کسی سنیما تھیٹر میں تو وہ آپ کو بتائیں جی ہاؤس فل ہے ہم مزید لوگوں کو انٹرٹین نہیں کر سکتے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں آپ کوشش کرتے ہیں کہ پھر بھی سنیما کے اندر کوئی ایکسٹرا سیٹ لگا دی جائے یا کوئی کارنر مل جائے جہاں پر آپ بیٹھ کر وہ مووی کو دیکھ سکیں which will naturally a lot of inconvenience to the people who are comfortably and calmly seated in the cinema as well as yourself. آئیے اسٹوڈینٹس اب یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی پاپولیشن کے کیا ٹرینڈس ہیں پاکستان کی پاپولیشن مڈ 2007 کے اندر تھی سولہ کروڑ ترانوے لاکھ اور اگر پاپولیشن اسی ریٹ کے ساتھ ایکسپینڈ کرتی گئی بڑھتی گئی تو ہمارا خیال ہے کہ دو ہزار پچیس کے اندر ہماری پاپولیشن ہو جائے گی تقریباً بائیس کروڑ اسی لاکھ اور دو ہزار پچاس کے اندر یہ پاپولیشن پہنچ جائے گی تقریباً انتیس کروڑ پچاس لاکھ تک جس کا مطلب یہ ہے کہ دو ہزار پچاس تک چانسز ہیں کہ ہماری پاپولیشن ڈبل ہو جائے گی کیا آپ کو کبھی احساس ہوا ہے کہ پاکستان کی پاپولیشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اگر جب آپ سڑکوں پر نکلتے ہیں یا گھر سے باہر نکلتے ہیں تو شاید آپ کو پاکستان کے شہری علاقوں میں یہ احساس ہو کہ پاپولیشن بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور ہمارے پاس ریسورسز جو ہیں اس پاپولیشن کو کیٹر کرنے کے لیے ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ بہت کم ہے عموماً اکثر جگہوں پر آپ کو گاڑی کو پارک کرنے کی جگہ نہیں ملے گی اور اکثر جب آپ اسکولز یونیورسٹیز اور ہاسپٹلس میں جائیں گے تو آپ کو تقریباً اسی سچویشن کا سامنا ہوگا جو بالکل ایک سنیما ہال کے اندر ہے جو ہاؤس فل ہے لیکن آپ پھر بھی ٹکٹ لے کر وہاں پر بیٹھنا چاہتے ہیں اور آپ اپنے کمفرٹ کو بھی خراب کر رہے ہیں اور دوسروں کے کمفرٹ کو بھی خراب کر رہے ہیں امیجن کریں اس وقت پاکستان کی پاپولیشن اگر سترہ کروڑ کے قریب ہے اور دو ہزار پچاس میں جب یہ پاپولیشن بالکل ڈبل ہو جائے گی تو پھر اس وقت ہمارے ملک کے کیا حالات ہوں گے نیچرلی پاپولیشن کا یہ بڑھتا ہوا سیلاب ہمارے کلچر کے اوپر کچھ نہ کچھ چینجز کچھ نہ کچھ امپیکٹ ضرور پیدا کرے گا پاپولیشن کیوں بڑھتی ہے اور اتنی زیادہ تیزی سے کیوں بڑھ رہی ہے اس کی بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن اگر آپ ایک اسٹیٹسٹیشن کی نظر سے دیکھیں تو وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ پاپولیشن بڑھنے میں صرف دو اسٹیٹسٹکس بہت امپورٹنٹ ہیں کہ ایک سرٹن سیکشن آف پاپولیشن میں کتنے لوگ کتنے عرصے کے بعد وفات پا جاتے ہیں اور کتنے نئے بچے پیدا ہوتے ہیں کیا آپ اس قسم کے ٹرینڈس کے بارے میں جاننا چاہیں گے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کے اندر برتھس پر تھاؤزینڈ پاپولیشن ہے تھرٹی ون اور ڈیتھس پر تھاؤزینڈ پاپولیشن ہے اونلی ایٹ جس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پاپولیشن بہت تیزی سے انکریز کرتی جا رہی ہے اور کیونکہ ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ کم ہے اور برتھ ریٹ زیادہ ہے جو جو ٹیکنالوجی ایڈوانس کرتی چلی جاتی ہے میڈیکل سائنس بھی ترقی کرتی چلی جاتی ہے اور حالات بہتر ہوتے ہیں تو ڈیتھ ریٹ آہستہ آہستہ ڈکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے اور برتھ ریٹ آہستہ آہستہ انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ امبیلنس جو ہے اس کی وجہ سے پاپولیشن کا جو گروتھ کا ٹرینڈ ہے وہ اپورڈ ہو جاتا ہے نہ کہ وہ سسٹین کرے ایک سرٹن لیول پر پاکستان کے اندر rate of natural increase of population چینجرزینڈ seven two thousand about seventy four percent period our population would have increase almost اپنس per one thousand life birth is seventy eight and life time birth per woman are four point one every woman during her lifetime would at least give birth to 4.1 kids. Population age greater than 15 is 40%, and population age at the age of uh, 65 is about 4%. Life expectancy at birth total is 62, life expectancy at birth male is 61, life expectancy at birth female is 63. Urban population percentage is about 34. Underweight children age less than five is باغ thirty one percent density population per square kilometre is باغ two hundred thirteen people per square kilo اور اگر آپ ایجز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں I have yet some more interesting statistics available for you this is youth ages ten to twenty four دو ہزار چار میں یہ تھے پانچ کروڑ پینتالیس لاکھ اور youth ages between ten to twenty four دو ہزار پچیس کے اندر یہ ہو جائیں گے چھ کروڑ اڑتالیس lakh students this is some very interesting information about Pakistani population population کی وجہ سے جو ہمارے انوائرمنٹ کے اندر چینجز پیدا ہو رہی ہیں وہ کچھ اس طرح سے کیونکہ جب زیادہ لوگ ہوں گے وہ زیادہ ریسورسز کو یوز کریں گے زیادہ نئے گیجٹس استعمال کریں گے ان کو اپنی فوڈ پکانے کے لیے زیادہ فیول چاہیے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کاربن ڈائی آکسائڈ کی امیشن آہستہ آہستہ انکریز ہوتی چلی جائے گی so some more interesting statistics like this carbon dioxide emission per capita to was zero point seven metric tons نیچرلز بیزیومزنگ پاپولیشن نمبر آف و thousand people is about two thousand you are almost using double amount of wheat the پیپلائٹ so what can we do about it جب ہم گاڑیوں کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کو یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ اگر ہم نے اپنے شہروں کو اور اپنی اس نیچرل آرٹ کو پرزرو کرنا ہے تو اس میں سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے گاڑیاں کیونکہ گاڑیوں کی وجہ سے ہمارے پاس یہ ایبلٹی آتی ہے کہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت تیزی سے موو کر سکتے ہیں شہروں کی پاپولیشن کے اوپر اس کا امپیکٹ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے جو لوگ شہر کے اندر رہتے ہیں جب شہر اوور کراؤڈیڈ ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس شہر سے نکل جائیں اور شہر کی پریفریز کے اندر جا کر رہنا شروع کر دیں یہ پاسبل نہ ہوتا اگر ان کے پاس گاڑیاں نہ ہوتی کیونکہ ان کے پاس گاڑیاں ہیں تو وہ دور شہر سے باہر روز جا سکتے ہیں اور آ سکتے ہیں اور جس کی وجہ سے مزید گاڑیاں خریدنے کی ضرورت پڑتی ہے and the more cars we use they will be more carbon dioxide emission now see what can happen more population means overgrazing more fuel wood gathering and destructive cropping practices اس کے کیا ریزلٹس ہو سکتے ہیں leading from open woodland to to to to scrub semi arid worthless wastes and finally bare earth how many times have you you seen that move out of the city اور اگر آپ کو آج سے دس سال پہلے وہاں پر سبزہ دکھائی دے رہا ہوگا تو آج کل وہاں پر آپ کو بیرن لینڈ نظر آ سکتی ہے پھر انڈسٹریلائزیشن جس طرح سے it's expanding like madness I would use the madness because this is totally ان unplanned جس کی وجہ سے ہمارے ایگریکلچرل لینڈ جو ہیں وہ ٹوٹلی تباہ ہو رہے ہیں اور ہمارا جو گرینری کا ایریا ہے وہ آستہ آستہ ڈیٹیریٹ ہوتا جا رہا ہے crop lands deprived of organic material loss of earth ability to hold water decrease earth fertility India Pakistan and Bangladesh are suffering intense damage of the same sort جس کا سیدھی اور صاف زبان میں یہ مطلب ہے کہ ہماری ارتھ کا کراپس کو ریز اپ کرنے کا جو لیول ہے وہ آہستہ آہستہ بہت ڈیکریز ہوتا جا رہا ہے دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر یہاں پر یہ ہو سکتا ہے resource depletion and environmental deterioration ہمارے جو نیچرل ریسورسز ہیں وہ آہستہ آہستہ ڈپلیٹ ہو رہے ہیں ڈیٹیریوریٹ ہو رہے ہیں because population is expanding very very fast and more and more technological advancement are giving gadgets لی ہائی کوانٹ of very dangerous gases into this planet earth resource depletion means erosion of agricultural soil salinisation of highly productive irrigate farm land deforestation like ایسی extensive loss of tropical forest permanent soil degradation یہ وہ چند فیکٹرس ہیں جو ہماری زمین کو آہستہ آہستہ تباہ کر رہے ہیں کیا اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی پبلک پالیسی ہے اور اگر پبلک پالیسی ہے تو وہ کن چیزوں کو ایڈریس کر سکتی ہے اسٹوڈینٹس پبلک پالیسی کو ایڈریس کرنا پڑے گا preserving the carrying capacity of earth اور اس کی ڈائریکشن کچھ اس طرح سے ہوگی mandating reforestation after cutting detoxication of chemical by products before disposal judicious soil management energy and material conservation industrial and household recycling introduction of high yield hybrids, methods of farming the seas. You see, the world is facing a great challenge, and Pakistan is facing this challenge more enormously than probably any other country. And this challenge requires us to change. And if we have to change, then how would that process of change start? We naturally have to change our culture, because the way we use our land, the way we use our cars, our gadgets, the way we have different types of ideas about our life on this planet Earth, and in a small corner called Pakistan of this planet Earth, we will have to change our norms, values, and beliefs and make them more adjustable so that our communities could be more sustainable. That means population is changing the entire face of the country. And if we have to deal with this, then we are definitely requiring some huge cultural changes in our behaviour patterns Policy change change کے لیے بہت ضروری ہے کہ گورنمنٹ بزنس سول سوسائٹی سب لوگ مل کر کام کریں اور اپنے کلچر کے اندر اس قسم کی چینجز پیدا کریں تاکہ ہمارے لوگوں کے اندر ایسے بہیویئر پیٹرنس آئیں ایسے ویلیو سسٹم آئیں ایسے کسٹمس آئیں جو ہمیں اس خطۂ زمین کے اوپر مور ایڈجسٹیبل بنا سکیں ہم زیادہ بہتر طریقے سے یہاں پر ایڈجسٹ کر سکیں سو اسٹوڈینٹس آئی dangerous. یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا پاپولیشن کی اسٹیٹسٹکس کے بارے میں ذرا زیادہ ڈیپ لے کے جانا چاہوں گا اور میں ریفرنس دوں گا یوناٹیڈ نیشنس کی ایک رپورٹ uh, کا U N F P A نے دو ہزار سات میں پاکستان کی پاپولیشن کے ٹرینڈس کے بارے میں ایک رپورٹ پبلش کی جس میں ہمیں پاکستان کی پاپولیشن کے کے بارے میں کافی انفارمیشن ملتی ہے according to this report Pakistan urban population is likely to equal its rural population by the year two thousand thirty دو ہزار تیس میں ہماری اربن پاپولیشن اور رورل پاپولیشن برابر ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری رورل پاپولیشن جو ہے وہ کانسٹینٹلی موو کر رہی ہے اربن ایریاز اور کیا اربن ایریاز اتنی پاپولیشن کو سسٹین کر سکیں گے اور اگر ساری رورل پاپولیشن اربن ایریا کے اندر آ جائے تو ہماری رورل اکانومی کو کس طرح سے سپورٹ کیا جائے گا and I hope you know that Pakistan is an agricultural community اس قسم کی موومنٹ سے نہ صرف ایگریکلچر خطرے میں ہے بلکہ پاکستان کے شہر بھی خطرے میں and on top of that our population is constantly rising and rising every passing day دیہات کی خواتین شہروں کی طرف کم رخ کر رہی ہیں لیکن اربن پاپولیشن جو فیملس کی ہے وہ کانسٹنٹلی ایک شہر سے دوسرے شہر کے اندر موو کر رہے ہیں the same pattern has been observed India شیئرشیل باؤنڈریز دا پرسپشن دربن مائگرینٹ از انبل female make up considerable portion of migration students یہ ہماری اربن اور رورل پاپولیشن کا ریٹ آف ٹرانسفر ہے یہاں پر میں آپ کو مزید کچھ انفارمیشن دینا چاہوں گا کہ یہ لوگ کن حالات میں رہ رہے ہیں جب پاپولیشن بڑھتی ہے ریسورسز کم ہو جاتے ہیں تو کیا گورنمنٹ یا اس ملک کے ریسورسز اس پاپولیشن کی ساری ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں اگر نہیں کر سکتے تو پھر اس پاپولیشن کے کیا حالات ہوں گے کیا وہ اچھی لیونگ کنڈیشنز میں ہوں گے یا بری لیونگ کنڈیشنز میں ہوں گے اگر آپ ایک general I would invite you to make a general conjecture that how do you think the people of Pakistan are living are they having very high quality life? Are they having middle quality life? Or are they having poor quality life? What is your guess about it? I guess most of the people would think somewhere between middle quality life and poor quality life. And uh, the statistics that we have actually points out towards poor quality life. اس کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام پاپولیشن ہماری کتنی ہے at least one in every three city dwellers in Pakistan lives in اسلام ہر تین میں سے ایک شخص کسی سلم میں رہتا ہے سلم کا مطلب ہے کچی آبادی ایسی آبادیاں جہاں پر سہولیات بالکل میسر نہیں ہیں ایسی آبادیاں جن کو گورنمنٹ شاید ریکگنائز نہیں کرتی جس کی وجہ سے وہاں پر بیسک انفراسٹرکچر اور بیسک سیوک اسٹرکچر نہیں پرووائڈ کیا جاتا many migrants who move to cities in order to find jobs and have a better life may not find jobs in the formal sector اور any kind of decent shelter with minimum basic amenities so what can they do City is not accommodating them. They do not have work over there. Now what will they do? We cannot educate them. Naturally, they will go and start living in the slums. Now, when all this population is coming from rural areas to the urban areas, now what is the situation of increase in population in urban areas? The report shows the share of the urban population increased from 17.4% in 1951 to 32.5% in 1998. The estimated data for 2005 shows the level of urbanization as 35%. 35% is the level of urbanization in our country. The level of urbanization in Pakistan is the highest in South Asia, which means in Pakistan, the greatest population trend which is uh, observed in the entire South Asia is towards moving from rural to areas more than sixty پرسینٹریشن سینٹرس حیدرآباد اینڈ سکھر ہماری جو شہری پاپولیشن ہے سندھ کے علاقے میں وہ صرف ان تین ایریاز کے اندر رہتی ہے نا امیجن دیٹ ٹرانسفرٹی seven percent you can village and can be تھریزنٹی اربن ٹوٹلشل urban populations maximum population load of Punjab Lahore Peshawar has a population of approximately 1 million without counting the Afghan refugees, which is 33% of the urban provincial population. The share of Quetta in the total urban Balochistan population was 37%. More than half of the total urban population of Pakistan lived in 2005 in 8 urban cities, and these were Karachi, Lahore, Faisalabad, Rawalpindi, Multan, Hyderabad, Gujranwala and Peshawar. Between two thousand and two thousand five grow at around three percent for N M and project that growth rate will continue for the next eight to nines what is دیشن بائی دینڈ تھاؤزینڈ فیفٹینشن and Faisalabad over eight ملڈ تھری ملینٹی this process is called urban population is very fastly moving from rural areas ٹوڈ the urban areas now can the urban areas sustain this pressure اور یہ تو تھی کچھ پاکستان پاپولیشن کے بارے میں اسٹیٹسٹیکل انفارمیشن اور پاپولیشن کے اندر گروتھ کے ٹرینڈس کیا ہیں اس کے بارے میں information usually this is very difficult to grasp statistics and numbers but numbers numbers been so alarming کہ ہمیں ان نمبرس کو ڈسکس کرنے کے لیے کچھ اسپیشلسٹ کے ساتھ ملنا چاہیے اور ہم نے باہر جا کر اسٹوڈیو سے باہر نکل کر ایکسپرٹس کے ساتھ ملاقات کی اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ان کا پاپولیشن کے بارے میں کیا خیال ہے اور وہ کیسے سوچتے ہیں کہ پاپولیشن کس طرح سے پاکستان کو امپیکٹ کر رہی ہے اور ہم نے اپنا اس لیکچر کا جو ریمیننگ پارٹ ہے وہ ان اسپیشلسٹ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہوئے گزارا آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اسٹوڈینٹس کلاس روم کے انوائرمنٹ میں ہم پاپولیشن کے اوپر کافی ساری بات چیت کرتے رہے ہیں پاکستان میں کیونکہ پاپولیشن کا ایک بہت بڑا ایشو ہے تو ہم یہ نیچرلی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کچھ اسپیشلسٹ کو بلا کر کہ ہمیں یہ پتا چلے کہ پاکستان میں گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں پاپولیشن کے اوپر ہم کس طرح سے سوچ رہے ہیں اس لیے آج کیونکہ موسم بھی بہت اچھا ہے اور ہم نے سوچا کہ آپ کو کلاس روم سے یا اسٹوڈیو کے انوائرمنٹ سے تھوڑا باہر نکالا جائے اور مختلف اسپیشلسٹ سے پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹیز کے بارے میں ڈسکس کیا جائے ہمارے ساتھ آج یہاں موجود ہیں حسن بڑایت صاحب ان کا تعلق پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہے گورنمنٹ پاپولیشن کو کس طرح سے دیکھتی ہے اس کے بارے میں حسن صاحب ہمیں ویلیویبل انفارمیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ آج یہاں پر موجود ہیں مس عطیہ حنیف حنیف پچھلے کافی سالوں سے نان گورنمنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہی ہیں اور ان کا اسپیشلائزڈ ایریا ہے کمیونٹی موبلائزیشن اور سوشل موبلائزیشن ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عامر محمود جو ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے ساتھ وابستہ ہیں حسن صاحب گورنمنٹ کے لیول پہ ہم پاپولیشن کے ایشو کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اس میں کیا پازیٹیو چیزیں ہو سکتی ہیں اگر کچھ ہیں اور اس کے کیا نیگیٹو چیزیں ہو سکتی ہیں اور گورنمنٹ لیول پہ آپ کیا انیشیٹوز لے رہے ہیں اور ان میں آپ کو کس قسم کی دشواریوں کا سامنا ہے بسم اللہ الرحمن ماشاء اللہ پاکستان کی آبادی سترہ کروڑ تک پہنچ چکی ہے سترہ کروڑ بیس لاکھ کے قریب یہ ریسنٹ ٹو تھاؤزینڈ ایٹ کا جو سروے انٹرنیشنل لیول پہ یونائیٹڈ نیشن ایف پی کے تعاون سے اس اس کے مطابق کا مطلب ہے ہم دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہے ہیں بالکل ماشاء اللہ سے کیونکہ ہیومن جو ریسورسز ہیں وہ سب سے بڑی پوٹینشل کی بات ہوتی ہے کسی ملک کی آبادی زیادہ ہونا لیکن جو مسائل اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں ان کو حل کرنے کے لیے پاکستان گورنمنٹ نے دو ہزار ایک دو میں پالیسی پہلی دفعہ انٹروڈیوس کرائی جس کے بینر کے انڈر اور جس کے جس نے پلیٹ فارم مہیا کیا این جی اوز کو اور گورنمنٹ کو انوالو اپنے آپ میں اپنے آپ کو کرنے میں کہ آبادی سے بڑھنے سے آبادی کے بڑھنے سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کو کس طرح حل کیا جائے اب آبادی کے بڑھنے سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان میں ایک تو غربت اور اسی طرح غربت کے بڑھنے سے آبادی بھی بڑھتی ہے اچھا تو یہ ایک وش سائیکل بننا شروع right. یہ وش سائیکل میں بڑے اور بھی مسائل آ جاتے ہیں جس میں ریپروڈکٹیو ہیلتھ اور اس میں باقاعدہ ہم نے لیڈی ہیلتھ وزٹرز اور فیملی ویلفیئر ورکرز ایک نیا کیڈر ڈیولپ کیا جن کو دو اڑائی سال باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے کاؤنسلنگ کی کاؤنسلنگ میں سرٹن چیزیں آتی ہیں ماں اور بچے کی صحت سے حوالے سے اور اس کے علاوہ S T D H I V AIDS اور یہ جو بیماریاں تولیدی صحت سے ریلیٹڈ ہیں ان کی گائیڈ لائن دی جاتی ہے کہ آپ کس طرح بچ سکتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ نان گورنمنٹ آرگنائزیشن بھی کوئی آپ کا ساتھ دے رہی ہیں بالکل گورنمنٹ نے پالیسی دے کہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے کہ آپ لیگل لمٹس میں رہتے ہوئے گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ کام کریں کیونکہ پاپولیشن پاکستان کی سترہ کروڑ تک گورنمنٹ کا انفراسٹرکچر پہنچانا تقریباً تقریباً ناممکن ہے اس لیے گورنمنٹ نے نان گورنمنٹل یعنی پرائیویٹ آرگنائزیشنز کو بھی اس بینر کے نیچے لا کے انہیں ٹریننگ میں ہیلپ کر رہے ہیں انہیں فنڈنگ میں ہیلپ کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل ڈونر سے فنڈنگ لے کے دے رہے ہیں تاکہ آپ فار فلانگ ایریاز میں جائیں مارکیٹنگ کریں جس میں مطلب ہے کہ ہم سب لوگ مل کے اکٹھے کام کر رہے ہیں تو سکسیس ریٹ اس کی وجہ سے بڑھنے کے چانسز ہیں یہ ایشو ایسا ہے کہ اس کو گورنمنٹ کا کوئی ایک ادارہ حل نہیں کر سکتا خاص طور پہ پاپولیشن سے ریلیٹڈ جو ایشوز پیدا ہوئے ہیں لیکن گورنمنٹ اسے بڑے پازیٹیولی لے رہی ہے اور وہ پاپولیشن جتنی ہماری ہے اس کو ایک گفٹ سمجھ رہی ہے نیچر کی طرف سے اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ اور نان یعنی گورنمنٹ کام کر اور ساتھ اگر ہم میڈیا کو بھی لے لیں تو یہ پوری ایک سول سوسائٹی کی موومنٹ کے طور پر ہم سمجھ سکتے ہیں کیونکہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مس عطیہ حنیف جن کا تعلق ایک نان گورنمنٹ ادارے کے ساتھ ہے اور یہ این جی اوز کے ساتھ کافی عرصے سے وابستہ ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ نان گورنمنٹ آرگنائزیشن کے لیول کے اوپر جو کام ہو رہے ہیں جو انیشیٹوز لے رہے ہیں ان میں کیا ایشوز ہیں وہ کس حد تک کامیاب ہیں اور گورنمنٹ کے ساتھ آپ کی ہارمونی کیسی چل رہی ہے تھینک یو ویری مچ ولی صاحب اصل میں آپ جو بات کر رہے تھے اور حسن جو بات کر رہے ہیں کہ نیٹ ورکنگ کی اس وقت بہت ضرورت ہے گورنمنٹ سیکٹر اور سول سوسائٹی کے تمام ادارے مل کے اگر ہم اس پرابلم کو لیں گے کیونکہ بڑھتی ہوئی آبادی کا مسئلہ ہے تو پھر ہم اس پہ کچھ کنٹرول پا سکیں گے اس وقت اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے کیونکہ ہم ہر طرح سے ریسورسز کو پول میں لا چکے ہیں آپ کو پتا پاکستان جب بنا تھا تو ہمارے پاس اس قدر ریسورسز نہیں تھی جتنی ہم آبادی لے کر آئے تھے بلکہ ریسورسز ہمارے ساتھ ہی تھے الحمد ہم صرف خود ہی ایز اے سورس بن کر خود سے ہم نے ریسورسز جنریٹ کیے ہیں اور اپنے مسائل حل کرنے کی کوشش ہماری پلاننگ کا میرا خیال ہے ایلیمنٹ کچھ ویک ہے جس میں ہمیں اب سول سوسائٹی کے تمام اداروں کو موبلائز کر کے اپنے ساتھ شامل کرنے کی ضرورت ہے جیسے ہیلتھ پاپولیشن ایجوکیشن اور اسی طرح انوائرمنٹ کے ایشوز کو اگر اکٹھے لے کر ایک ہم اپنا مسئلہ سمجھ کر چلیں گے تو آبادی پہ ہم کوئی کنٹرول کر سکیں گے اچھا، آپ کی بات سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک یوناٹیڈ نیشنز کا پروگرام تھا ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کے نام سے اس کے جی۔ بارے میں آپ کچھ بتا سکیں گی اور ہمارا کیا رول ہے اس میں جی ایکچولی نائنٹین نائنٹی فور میں کائرو کے اندر ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں یو این نے ایک ڈکلیریشن سائن کیا تھا جس کے اندر 189 ایٹی نائن کنٹریز تھے جنہوں نے دنیا کے جتنے بھی ڈیولپنگ کنٹریز تھے انہوں نے اس کو سائن کیا کہ ہم ایک آٹھ گول اپنے سیٹ کر لیتے ہیں کہ بائی 2015 اور 20 اینڈ دین 2050 تک آلموسٹ ہم وہ ٹارگیٹ اچھا، کو جس میں ایک ایسٹیمیٹڈ پاپولیشن کا ہے پاکستان کی کہ وہ ڈبل ہو جائے گی اس لیے ہم نے پاکستانیوں نے بھی اس کو سائن کیا لیکن ابھی تک کچھ حد تک کہہ سکتے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے کچھ اچیومنٹ ہمیں نظر آ رہی ہے جسے یوتھ کے لیے اسکول کا انیشیٹو آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک اچھی انٹروینشن مطلب ہے پاپولیشن کو کس طرح سے چینلائز کیا جائے اس انرجی کو تو ایجوکیشن انڈیکیٹرس ہے ان کو میئر کرنے کے لیے جس کے لیے ابھی بہت ضرورت ہے کہ ہم یوتھ کو موبلائز کر کے ان کو گروپ مانیٹرنگ کے لیے ہم پریکچرائز کریں اچھا مجھے یوتھ کی بات سے میں ذہن میں آیا کہ پاکستان ان چند ممالک میں ہے جن میں یوتھ کی پاپولیشن سب سے زیادہ ہے جی، تو کیا جی۔ آپ ہمیں بتائیں گی کہ یہ ہمارے لیے ایک ایڈوانٹیج ہے یا یہ ڈس ایڈوانٹیج ہے اس کے کیا میرٹس اور ڈی میرٹس ہو سکتے ہیں اگر تو آپ دیہاتی کمیونٹی میں جائیں تو بڑھتی ہوئی آبادی میں وہ جو فیملی سائز کا بڑھنا اور بچوں کا بڑھنا ایک بہت قوت سمجھا جاتا ہے طاقت کے طور پہ لیا جاتا ہے کہ بریڈ ارنر زیادہ ہو جائے گی U N D P donor agency ہے جس نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے جس کے اندر یوتھ کو ایسے انوائرمنٹ کے حوالے سے ٹرینڈ کیا جا رہا ہے جس میں پروفیشنلی ان کو انگیج کر کے اس طرح سے پروجیکٹ شروع کیے جا رہے ہیں تاکہ سائیکولوجیکل جو امپیکٹ آتا ہے بہیویئر سائیکولوجیکل اور ہیلتھ کا امپیکٹ کی جہاں پر بات ہوتی ہے تو ہمارے ساتھ آج یہاں پر موجود ہیں ڈاکٹر عامر محمود جو ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں ان سے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بڑھتی ہوئی پاپولیشن کی وجہ سے جسمانی اور ذہنی صحت پر لوگوں کے کیا اثرات رونما ہوتے ہیں تھینک یو ویری مچ ولی for inviting me in this programme صحت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو بڑھتی ہوئی پابندی جو پاپولیشن ہے اس کے اثرات کو دو طرح سے دیکھا جا سکتا ہے ایک کو ہم کوانٹیٹیو کہیں گے دوسرے کو کوالٹیٹیو کہیں گے کوانٹیٹیولی اگر ہم دیکھیں تو اس وقت ایک سو ستر ملین کی جو ہماری آبادی ہے اس کے لیے پاکستان میں جو رجسٹرڈ ڈاکٹرز کی تعداد ہے وہ ایک لاکھ تیس ہزار ہے which is hardly point seven five percent of the total population اور ایک ڈاکٹر آفیشلی جتنے پیشنٹس دیکھتا ہے ان کی تعداد ہے اٹھارہ سو چھہتر تو اب آپ خود دیکھیں کہ اس میں جو ایک ڈاکٹر جو فزیکلی جتنے پیشنٹس کو ایگزامن کر سکتا ہے تو اٹھارہ سو کی جو پاپولیشن ہے وہ اس کی کیپیسٹی سے بہت زیادہ ہے آئیڈیلی اس کو دو سے تین سو کے درمیان ہونا چاہیے جو کہ ایک اچھی کوالٹی سروس جو ایک طبی سہولیات دی جا سکتی ہیں ایک ڈاکٹر دے سکتا ہے وہ اس کے اراؤنڈ ہونی چاہیے جس حساب سے ہماری پاپولیشن گرو کر رہی ہے اور جتنی کم تعداد میں ڈاکٹرز پروڈیوس ہو رہے ہیں ہمارے ملک میں اس کو دیکھتے ہوئے میں یہ فورسی کرتا ہوں کہ اگر ہم نے کوئی ہنگامی بنیادوں پر ڈاکٹرز کی تعداد کو نہ بڑھایا اور پاپولیشن کے جو شرح نمود ہے اس کو ہم نے کم نہ کیا تو یہ پاپولیشن پر ڈاکٹر جو پیشنٹس کی تعداد ہے یہ بہت زیادہ ایکسیڈ ہو جائے گی ظاہر ہے کیونکہ پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور جیسے کہ ستیہ نے بتایا کہ یہ ایک وشیس سرکل ہے وشیس سائیکل ہے کیونکہ پاپولیشن بڑھے گی تو اس سے بیماریاں بھی بڑھتی ہیں اور آپ اب بتا رہے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہے تو ڈاکٹر صاحب کچھ بیماریوں کے اوپر آپ تھوڑا سا ہمارا فوکس دیں گے کہ کس قسم کی بیماریاں جو ہیں یہ پاپولیشن بڑھنے سے زیادہ چانسز ہوتے ہیں دیکھیں کچھ تو انفیکشس ڈیزیز ہیں جو کہ جتنے زیادہ لوگ کلسٹر ہو کر قریب ایک دوسرے کے قریب رہیں گے تو اس میں بیماری پھیلنے کا اندیشہ ہے وہ زیادہ ہوگا مثال کے طور پہ hepatitis A hepatitis B hepatitis C H I V اس کے علاوہ جو کھانے پینے کی چیزوں سے بیماریاں ہوتی ہیں ٹائیفائڈ ہو گیا ہیزا ہو گیا اس طرح کی بیماریاں بہت زیادہ ہونے کی اندیشہ ہو جائے گا دوسرا جو اس کا کوالٹیٹیو امپیکٹ ہے وہ آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت آن این ایوریج اگر ایک ڈاکٹر پاکستان میں شام کو پانچ گھنٹے کے لیے کلینک کے اوپر جاتا ہے تو جو ہم نے ریسنٹلی ایک سروے بھی کیا ہے اور اس میں جو ٹوٹل پیشنٹس وہ چیک کرتا ہے that is over one hundred جو ہمیں تعلیم دی جاتی ہے میڈیسن کی اس کے مطابق ایک پیشنٹ کو اچھے طریقے سے چیک اپ کرنے میں اس کی بیماری کی تشخیص کرنے میں اور اس کا علاج معالجہ کرنے کے لیے اصولی طور پر دس سے پندرہ منٹ چاہیے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جب میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا ہوں اور مجھے ایک محسوس ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب چاہتے ہیں کہ یار بس جلدی جلدی بیٹھو مجھے بتاؤ کیا مسئلہ اور میں دوائی لکھوں اور جاؤ وہ دراصل اپنے اگلے پیشنٹ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ سب پیشنٹس کو دیکھ سکیں ایک تھوڑے ٹائم پیریڈ کے اندر جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے اور اس میں سارا جو قصور ہے وہ ڈاکٹر کو بھی نہیں ہم کہہ سکتے کیونکہ وہ بھی after all has a human being اس کے پاس وہ لمیٹڈ چار سے پانچ گھنٹے ہیں جس میں اس نے پیشنٹس دیکھنے ہیں اور اس کے کلینک میں اگر ہنڈریڈ پیشنٹس آ رہے ہیں تو اس نے سب کو دیکھنا ہے ہی کی ناٹ اگنور اے پیشنٹ اس وجہ سے اس اس کو تھوڑے سے منیمم ٹائم پیریڈ میں اس پیشنٹ کو دیکھنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے کئی چیزیں اوور لک بھی ہو جاتی ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ پوری طرح سے توجہ نہیں دے پاتا اس کی ایک بیسک ریزن یہی ہے کہ اس کے پاس پیشنٹ پول بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے وہ پوری طرح سے توجہ نہیں دے پاتا پاپولیشن بڑھنے سے ایک تو ڈیزیز کا انسیڈنس زیادہ ہو رہا ہے دوسرا میڈیکل کمیونٹی کے اوپر پیشنٹس کا برڈن زیادہ ہو رہا ہے تیسرا یہ ہے کہ کوالٹی جو میڈیکل چیک اپ کی فیسلٹی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے اور اس کی میں آپ کو اگزامپل دینا چاہوں گا کہ اس کا جو ایک ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے پاکستان میں اس وقت جو ٹیکہ لگانے کی جو شرح ہے وہ ایک شخص چودہ انجیکشنز سالانہ کنزیوم کرتا ہے پاکستان میں یہ بھی میرا خیال ہے زیادہ تر انجیکشن کا جو فنامنا ہے وہ کویکس کے تھرو آگے سپریڈ ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے خیال میں اس سے زیادہ کیور ہوتا ہے اور بیماری ختم ہو جاتی ہے انجیکشن کے ذریعے حالانکہ کمیونٹی میڈیسن میں اگر ڈاکٹرز کو پڑھایا جاتا ہے تو سب سے زیادہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اورل پلز کے ساتھ انجیکشن کیونکہ سب سے زیادہ اس وقت ٹرانسمیشن آف ڈیزیز جو ہے وہ انجیکشن کے تھرو ہو رہا ہے تو ڈاکٹر صاحب اس کے لیے کوئی میجرز لیے ہیں فور پروفٹ سیکٹر نے کہ کچھ اب انجیکشن تو لگ رہے ہیں کیا ڈاکٹرس کو بھی زیادہ اویئر کر رہے ہیں اس میں اور پیشنٹس کو بھی اویئر کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ اگر ضرورت ہو فار ایگزامپل پیشنٹ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اس صورت میں انجیکشن کی ضرورت بنتی ہے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا جی اسٹوڈینٹس آج آپ نے ہمارے مہمانوں کے ساتھ ملاقات کی اور انہوں نے ہمیں بہت دلچسپ معلومات فراہم کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاپولیشن جو ہے ایک بہت سمپل ایشو نہیں ہے ہمیں یہ پتا چلا کہ پاپولیشن دراصل ایک سائیکل ہے جب پاپولیشن بڑھتی ہے تو اس سے غربت اور افلاس میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ بیماریوں کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہم گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی اس کے اوپر انیشیٹوز لے رہے ہیں نان گورنمنٹ آرگنائزیشن بھی اس کے ساتھ ساتھ کام کر رہی ہیں میڈیا بھی ساتھ ہے اور پرائیویٹ ادارے بھی اس کے اندر کام کر رہے ہیں لیکن ہماری کوششیں اس وقت تک کامیاب نہیں ہوں گی جب تک ہم اکٹھے مل کر بیٹھ جائیں اور ایک آرگنائز ایفرٹ کریں اس سلسلے میں آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ ہم ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور اس ملینیم ڈیولپمنٹ کو گولز کو اچیو کرنا ہمارے لیے بہت آسان نہیں ہوگا جب تک کہ ہم ایک کانسنٹریٹڈ ڈیڈیکیٹڈ اور ویل کوآڈینیٹڈ ایفرٹ نہ کریں ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے امید ہے آپ کو ہمارے مہمانوں کے ساتھ ملاقات دلچسپ لگی ہوگی میں اپنے سب مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہمیں اجازت دیجیے اللہ حافظ